تفریح یہ اپنا صاحب ہے جلد پنی جاول قرآن جلد پنجی سفر تین سو ایک پہاڑوں کا ہم اس فرمان خدا بندی اور ارشادات نبوی کی روشنی میں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیں تو ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں سے راہ روی اور آوارہ مزاجی کا شکوہ نہ رہے آج جب کہ درس گاہوں کالج اور یونیورسٹیوں میں دینی تعلیم و تربیت کا کوئی مؤثر اور حقیمانہ اہتمام نہیں بلکہ یہ درس گاہیں دینی نظریات اور ملحدانہ افکار کی رزم گاہیں بن چکی ہیں جب معاشرے کی وہ حص تیزی سے کند ہوتی جا رہی ہے جو کسی نازیبہ حرکت پر آتش کے زیر پا ہو جایا کرتی تھی اور ایسا کرنے والے کے خلاف احتجاج کی ایک تیز لہر بن کر ابھرتی تھی آج جب سینما اور ٹی وی کے متعلق اخلاق پروگرام رہی صحیح قطر بھی نکال دینے کے سطح ہیں اس وجہ سے ماں باپ کی ذمہ داریاں وہ چند چند ہو گئی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی سخت نگرانی کریں اور اس سے بھی اہم یہ کہ اپنے حوصلے اور اچھے نمونے سے اور بھلائیوں سے ایک بالانہ محبت پیدا کر دیں اگر ہماری اسی کے باعث لادینی کی پکڑی ہوئی موجود نے ہمارے گھر کا مورچہ بھی سر کر لیا تو پھر آنے والی نسلوں کا خدا ہے دیکھو آج جب کے درس گاہوں کالج اور یونیورسٹیوں میں دینی تعلیم و تربیت کا کوئی مؤثر حکیمانہ اہتمام نہیں کرنی ہے مطلب ہے کہ اگر یہ اہتمام ہو جائے دینی وچ پھر یہ تعلیم دام سارے آستے بہت اچھی ہیں ثابت ہوں اگے پہ اب ہے بلکہ یہ درس گاہیں لا دینی نظریات اور ملحدان افکار کی لازم گاہیں بن چکی ہیں اللہ مطلب ملحد نظری لا دینی نظریات اور ملحدانہ افکار جڑے ہیں جب اس دا محل جنگ اور میدان جنگ بنیا کھڑے یعنی کیا مطلب کہ دینی مدارس یہ پڑھی نے اپنا سکولی مدارس جڑے انہوں نے اندر یہ ہوئی پڑھایا سکھایا جاتا ہے لا دینی نظریہ ملحدانہ نظریہ لان لانتی یہ دس تیری کلام تو یہ ثابت ہوتا ہے بھائی تعلیم وہ درشگاہ سکول والی اوے قائم رہن سب کچھ جی۔ لیکن دینی ایک مؤثر طریقہ وچ شامل ہو جاوے ٹھیک ہے جی۔ کوئی مؤثر حکیمانہ اہتمام اگر شامل ہو جائے یہ تعلیم دو تعلیم دو دین والی مل کے ایک بہترین یعنی نیا امتزاج اور حسین امتزاج جڑا جنو کہندے نے وہ حاصل ہو جانا ہے اس نال نتائج جڑے نے وہ لا دینی ختم ہو جانے یہ دس دلیا دین تے لا دین کٹھے کیویں ہو سکدے ہیں ہوں وہ تعلیم لا دین آخر لا دین ہے ملحدانہ تعلیم ہے تے وہ اثرات یہ کٹ رہی ہے کہ لا دین اور ملحد لوگ بن رہے ہیں سراسر تو آپ کہہ رہے ہیں جی ہوں وہ لا دین تے ملحدانہ تعلیم ہے یہ مطلب کہ صاحب نے کہا کہ وہ اسلام دی سراسر مخالف ہے جی اسلام دی سراسر مخالف ہے جی اسلام والی ادھر کٹھی کیون ہوگی ہوں جی کرنا ہے یہ نہیں ہوگا کہ بھائی جیڑی وہ ملحدانہ اور لادین تعلیم اس دی تردید ہوئے اور اس دی نفی ہو جائے اس دی نفی کریں گا تو وہ نہیں رہے گی پھر امتزاج بنے ہوا ہونا کتے پترا امتزاج تو تا ہوں وہ بھی لوے یہ ہے نکیزا جی۔ جدو ایک نکیز کا ثبوت ہوتا ہے دوسری گئی تو جی۔ ملاؤ

کہ وہ اپنی اولاد کی سخت نگرانی کریں ٹھیک ہے الحمدللہ سخت نگرانی کریں وہ ایسا کر رہا ہے بالکل جناب کی نصیحت شریف پہ عمل ہو جائے لیکن اسی پہ وہ کنجر حرامی ہو کہ تے کو عمل کو نہیں تیرے اس مدرسے نگرانی دی بجائے گری شیطانی اسا اپنی اولاد کی نگرانی کر کے پاس جا کیتا خبردار ادھر نہ جائے یعنی یہ حوالہ برخلاف خلاف لا سکنے ہاں، لیکن یہ نہ سمجھا جی مخالف سی تعلیم دے کلام دس رہی ہے کہ نہیں اصلاح کی لوڑ ہے اصل ہے وہ سر پوار والی لانت جو پیچھے جڑے تھی جو ملحد سارے لانتی ملا ایسے گزرے جنہوں نے جنہوں نے کہا سکول کی تعلیم میں کوئی حرج نہیں ہاں خرابی باہر سے ادھر ادھر سے اگر پیدا ہو رہی ہے تو اصلاح اس کی اس طرح ممکن ہے دینی تعلیم وہ اصلاح اس طرح ممکن ہے اور اس طرح کس طرح وہ مختلف آ گئے کسی نے کہا کہ کچھ تعلیم دینی ملا گئی ہے کسی نے کہا کہ یہ تعلیم و تربیت جو ہے نا اس کا پہلو کو داخل کر دیا گیا کسی نے کہا نہیں جی یہ جو ملحدانہ نظریات بہت ان میں سے یعنی کچھ نہ کچھ مقرب اخلاق چیزوں کو نکال لیا جائے غار دے کہ سور آ کے سور لو کسے آ کے سور لت لا جت نال ہرن دی لا لو جی۔ بالر سور حلال ضرور کرنا چاہیے لہذا صحیح گل وہ جڑی لکھی انہیں مغرب مغربی مغربی جس وقت سکول آئے پہلا تو مسلمانوں نے تمام نے مل کر سب کسی نے قبول نہ کیا انہوں نے پھر کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی شرط کے ساتھ اس کے قائل ہو گئے کچھ نے یا سارے اس کو رد کرنا ضروری سمجھا اس نے کہا نہیں رد نہ کرو مکمل یعنی ایک ہو گئے مکمل تردید والے ایک ہو گئے تنقید والے اچھے تو رکھ لو برے کچھ ہو وہ لکھ رہا ہے لیکن آج وقت بتا رہا ہے کہ جو سراسر مخالفت والے تھے وہی صحیح ہے یہ پروفیسر لیکن یہ ضیاء ملت کتا جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے وہاں پر اکثر مانا اہتمام شامل ہو جائے چٹی کے ساتھ اگر شربت رکھ لو پانی شانی رکھ لو پھر چٹی کھاؤ اور حلوہ بھی کھا لو اور ساتھ میں تو یہ ہے اصل اس کو صحیح حلال اور جائز بنانے کا طریقہ یہ مؤثر طریقہ ہے اور حکیمانہ مانا اہتمام ہے اچھا۔

اگر اس کو مکمل پاک کر لو تو یہ تعلیم انگریزی نہیں رہے گی انگریز کہے گا نہیں اب تو واجب القتل ہے اب تم پر بم مارنا فرض ہو گیا تو یار انگریز ہم تو انگریزی پڑھا رہے ہیں نہیں نہیں انگریزی کے بیچ میں کیا پڑھا رہے ہو ہمارا مقصد تو اس سے حاصل نہ ہوا تو ہم انگریزی کو سر میں ڈالیں گے کیا کریں گے ہاں۔ لارڈ میکالے کی اس بات کا حوالہ وہ تو ساتویں گردو میں موجود ہے کتاب لوگ نے ملاقات خانہ زبان اثر سمجھنے کی تو بول رہے ہیں شیطان خان آنگو دوسرے تیسرے این جس میں مخالفت دے میدان ایک لگاں ہر شے پھوک کے نا چہرے نہ دے سرخ ہو انگریزی تعلیم دے خلاف تے سمجھا کہ حضرت صاحب اوٹے شدید حق ہے اتنا نا جیسے لے پندر کسا چڑھ دا ہے تیرا لال سرخ ہو جاندہ ہے رگا پھول جاندی ہے مسلمانوں آپ دونوں کی ہو گیا ہے

اس بھی سکول دی تعلیم دے خلاف لکھ سکے کتاب لاؤ میرا پاؤ میں اور میرا پاؤ مفسر دے لکھن ویخ فرشتیاں دی گل پی ہوں لا يعصون ما امر الله ويفعلون ما لا يعصون الله ما ما امر گل ہو رہی ہے فرشتیاں دی فرشتیاں دی گل تو اشارہ ملتا ہے پیا یعنی قرآن پاک چ یہودی تعلیم تے انہاں دا او تعلیم دے جو اثرات ہیں او دے خلاف سری آیات کوئی نہیں مفسر نو لبیاں ہے ہے کے جاوا اس باریک بینی یا ایو الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین شریح الناس او بھی اے نہیں کہ تہاڈیاں عادتاں خراب پیاں ہوندیاں شریح اس گل دی کہ تھڈو کافر تانوں کر دیں گے یہ دیکھیں بھائی شیطان خان ایجنسیوں کا پسندیدہ حکومت پاکستان کی ایجنسیوں کا پسندیدہ جس کو انہوں نے سرحد کے لیے خصوصی چنا ہے کیونکہ یہ بینچو کافر کا بچہ جو ہے نا یہ ہے کون ہے یہ پٹھان ہے اس کی ماں پرکی ہے باپ اس کا نیازی ہے یہ وزیرستان کا پٹھان ہے اب انہوں نے پٹھانوں کو مارنے کے لیے کو تلاش کیا ہے ادھر ڈال ڈال دیا یہ پتا حکومت اس کی بنوا دی انہوں نے اب جو یہ اتنا جس کے اوپر یہودی کو اعتماد ہے یہ یہودی کی تعلیم کے خلاف لکھ رہا ہے بتائیں ہے کیوں لکھ رہا ہے کس رنگ میں لکھتا ہے آپ حیران رہ جائیں گے مسلمان منافقوں کو سمجھ اور کیا تاکہ اگلے مطمئن رہیں کہ یہ مخالف ہیں بھائی انگریزوں کے غلام میں یہ کٹو نہیں ہے بینک حیران رہ جائیں گے اس مادر چوک کے الفاظ دیکھ کر آپ حوالہ انگریز کا ہے لٹنر لیٹنر نے مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیار پور کا سروے بھی کیا لیٹنر انگریز تھی اس نے مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیار پور اس وقت ہوشیار پور اس وقت انڈیا میں نا کا سروے بھی کیا اس کے مطابق اس علاقے میں خاندگی کی شرح چوراسی فیصد تھی چوراسی فیصد لوگ تین پڑھے ہوئے تھے اور دنیا میں پڑھے ہوئے تھے یہ مغلوں کا دور تھا انیس سو سینتالیس میں انگریز گئے تو یہ شرح نو فیصد رہ گئی تھی پہلے چوراسی بندے ہر سو تین پڑے ہوں دنیا میں انگریز گئے سینتالیس نو فیصد رہ گئے ہوں ایک فیصد لگ گئے ہوں فی ہزار فی لاکھ کیونکہ مفتی جو ہلا بیٹھے ہیں آگے سنیے انگریزوں نے زمینوں پر قبضہ کر لیا ذرا ان کے ظلم ستم ان کی نقل کی زبانی سنیے اور دوسری طرف پھر بہن چو سید احمد بریلوی کتے اور اسماعیل دینوی اور بہادیوں کے حرام زادے بزرگ مجاہدین کے بیانات لے لیجیے جس میں صاف کہتے ہیں انگریزوں نے کون سے ہم پر ظلم ستم کیے ہمیں آزاد رکھے ہوئے ہیں وہ تو اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے برکت ہے ان کی حکومت تو ہماری حکومت ہے لہذا اگر کوئی علاقہ ان کے ہاتھ پر فتح ہوگا تو ہم سمجھیں گے ہمارے ہاتھ پر فتح ہوا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے آتے ہوئے کس پر قبضہ کر لیا ختم کر دیے آمدن کے ذرائع ختم ہوئے تو مدارس بند ہو گئے وہ بہن چود وہاں بھی کتی کا بچہ گشتی ماں کا بچہ ذرا بتا تو صحیح انہوں نے مدارس بند کر دیے تو کہتا ہے آزادی دی انہوں نے ماں چود تو صحیح کہہ رہا ہے تیرے بہن چود کو آزادی دی ہے انہوں نے اور حق کو بند کیا انہوں نے حق کو حق کے مدارس کو بند کیا کیونکہ اس کو معلوم تھا مسلمان ہے ہے تو سنی مدرسہ ہے تو سنی کا ہے جو اسلام کا مدرسہ شمار ہوگا تم اور تمہارے مدارس بہن چودو انہوں نے آ کر آزادی دی اسی وجہ سے ہمارے ختم ہوئے تمہارے بڑھ گئے جی، یار بول تو صحیح ہوئے اب انہوں نے جب مدرسے بند ہو گئے دین کے ہمارے تو اب انہوں نے انگریزی پڑھانے والے سکول بنائے اور تعلیم مرکز سے کنٹرول کی جانے لگی یہ ایک نیا طبقہ تخلیق کرنے کا منصوبہ تھا لارڈ تام سمہالے کے بقول جو رنگ و روپ میں ہندوستانی مگر انداز انداز فکر و نظر میں برطانوی ہو اپنی آرام میں کردار اور ذہنی ایج کے لحاظ سے پسند اور ناپسند سبھی میں شہید جی، جی۔ انہیں برطانوی معیار کی اسناد دی جاتی سندا برطانوی معیار دیا اور ان کے پیچھ پیچھے جملے ہوں ذرا غور کرنے والے ہیں بھائی اور ان کی پیچھ پیچھے جڑے تیار ہوں سن ان کی پیچھ پیچھے ان کی تدلیل کا سامان یوں ہوتا کہ انگریز انہیں براؤن صاحب کالے انگریز اور بیبون کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے بیبون افریقہ میں پایا جانے والا ایک بندر ہے ہاں۔ فارغ تحصیل و ضلع و صوبہ کر کے سندا پکڑا کے آدھے سن وہ افریقہ کا بندر جا رہا ہے جس کو ہم نچاتے رہے اپنے اپنے اشاروں پر لگا دیا اب ناچے گا یہ جی۔ لکھا ہوا ہے بعد میں یہی بیبون لفظ بابو میں بدل گیا بابو جی سر دیا سال چڑھا تو بھی رسا اپنے بزرگ لائی ہیں سمجھ لگی گل ہندی میں یہ لفظ باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن انگریزوں کا یہ مطلب ہر گیا تھا بات کو خود سمجھے بھی باپ اچھا ادھر ایک آلہ حضرت امام اہل سنت کے سامنے انگریز کی فیکٹری تھی تو فیکٹری کی طرف انگریز جا رہے تھے پینٹوں میں امام اہل سنت دیکھ کر فرماتے ہیں کم وقت پورے بندر ہی لگتے ہیں پورے بندر ہی لگتے ہیں وہ بہن جو بندر ہے سر تو انہوں نے بندر بنا لیا تا کر کے بہبون بہبون اس واسطے آج کے بعد یہ جتنے ہمارے دوست تشریف فرما ہیں یہ بزرگوں کا دیا ہوا لقب

پرانی نسل ہماری انگریزوں کی دل دادا تھی نئی امریکیوں کی دور امریکہ کا چل رہا ہے نا سپر پاور فلان تے یہ وہ سب تو پرانی نسل برطانوی دل دادا نوی بھیڑ ملا ممبر تے باندھے نو بھی پرانے بھی الحمدللہ سارے عاشق عاشق رسول حضور دے دیوانیاں پروانیاں مستانیاں بھیڑ دا چوڈا وچ رہن والے اے تے تو دے خطرے وے اور اس نے سب یہ یہ طالبان کا فوج کا سب کا یہ اس نے خود لکھا ہے لیکن انہوں نے لکھوایا ایسے عجیب بات یہ ہے کیوں لکھوایا کسی کتنے کے ساتھ تاکہ مطمئن ہو جائیں مسلم یہ مذہبی طبقہ جو ہے نا خصوصاً پٹھان لوگ وہ دیکھیں ہو یار یہ ہمارا پٹھان دیکھو بھائی انگریز کا مخالف ہے بھائی دیکھو سب لکھ رہا ہے اور ملا طبقہ کہتا ہے

یہ سفر نمبر باون اسلامی معاشرے میں جہاد کا تصور بنیادی اہمیت کا حامل ہے ٹھیک ہے تو اندر نہیں پتہ نہیں کسی نے اندر پاس چروری شہ اتنی شہ ہوگے ہوگے نہ ہوگے تھی ٹھیک ہے یہ بھی کرنے ہو تو شاہ عام جڑے مذہبی طبقہ جے او بہن چود ویک پوری بنیاد سمجھندا ہے اسلامی معاشرے میں جہاد کا تصور بنیادی اہمیت کا حامل ہے اگے کی کہندا ہے یہ ظلم کے خلاف اعلان جنگ ہے لے تو اینا لفظا جہاد دا معنی تو بھی نہیں کر سکنا یہ بے آسان لفظ ہے میں فین جو اردو ملا جڑے نا ان کے بارے دسا بھی ایڈے حرام فدو بیٹھے نے کہ انہوں نے تمیز نہیں کہ انہوں لوگوں یہ سمجھ لین کہ بہن جو سازشی نے سرکش نے اسلام نال عناد اور دشمنی رکھنے والے نے غافل تے جاہل تے بے خبر نہیں ہے کیوںکہ وہ تو بہن چو دو خبر رکھنے دیا جہاں بلا کو نہیں

اچھا معاشرے کو متحرک اور بیدار رکھنے والی ایک قوت یہ جہاد ہے جہاں مطلب ہے معاشرہ جہاد نال ہی بیدار رہتا ہے ورنہ سو کے مر جائے بلا نو آ کے کیون دلاس تو بول بخا جہاد ہے اگے سن جہاد کی تین اقسام ہے ملا نواز تو بھی بیان کر یہ کس میں جہاد ہے پہلی قسم تزکیہ تزکیہ نفس پہلے ترقیہ نبزانوا ترکیہ نفسہ مانوی تو نفس لفظ بھی عربی دے تفسیر بالکل سولان ہے یعنی خود کو برے رجحانات عادات اور ماحول سے بچانے کی کوشش باقی لا علم دا بیان ہے بیچارے پیچھے بیٹھے نسبت جائز شمار ہوں گے جی، لیکن انہوں نے یعنی کیوں پڑھا جا رہا ہے اور چلو پڑھنے کا پتا نہیں ہونا لیکن یعنی جو ہے وہ کس معنی میں لے رہا ہے بھائی یعنی کسی تشدد کے بغیر نا انصافی کا مقابلہ بہن چود ایک حدیث پاک دا مانا مطلب انہیں لفظ لینا ہے تو نہیں پتا ہونا کہ حدیث لینا ہے بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے اس حدیث نو انہیں اس لفظ انہیں لفظ لینا ہے کسی تشدد کے بغیر نا انصافی کا مقابلہ ایسا دوار حالی دس ہوں دیر میں کیا مطلب پہلا ہو گیا جہاد نفسانی دوسرا ہو گیا جہاد لسانی تیسرا ہو گیا سینانی یہ سینانی کا بارے پہ آنا سال غیر مسلموں کے حملے کی صورت میں طاقت کے ذریعے مسلم معاشرے کا دفاع اتنے ہوں اس دو کام کی تیسری قسم دا سی سو لیکن حرامی سی منافقت کر کے کتے نے اسلام دی جہاد دی تیسری قسم جڑی ہے اس دا مانا مطلب بدل کر دیتا تو کیونکہ انہیں اپنا اثر تکھانا ہے ایسا زہر چھڑنے پتہ لگے پائے ہوں یہ اسلام کی مسلم ریاست پر آ کر حملہ آور اگر ہو تو پھر اٹھ کر یہ بچائیں جبکہ اسلام کا جہاد ابتدائی ہوتا ہے دفاعی نہیں کیوں اللہ تعالیٰ تو صاف فرما رہا ہے فخت المشرقین حتیٰ لا تکون فتنا وقاتلوہم حتیٰ حتہ تکون فتنا فتنا ختم ہو جائے ایسے تو اگر تم نے فقط اگلوں کے حملوں کو روکنا ہے تو فتنا ختم کیسے ہوگا فتنا تو ختم اس وقت ہوگا کہ فتنے کے گھر میں چلے جاؤ اور فتنے کو ختم کر دو کی وجہ سے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ارشاد مطابق آپ یعنی ابتدائی جہاد کرتے تھے شاہ ملکوں پر جا کر حملہ کرتے تھے ان کی حکومت جو سراپا فتنہ ہوتی تھی اس کو ختم کر کے فتنے کو ختم کر دیتے تھے حکومت دینو کلّہ یہ لفظ اور واضح کر رہے ہیں کتنا ختم ہو جائے اور دین سارا اللہ کا کا کا ہو جائے ان حرامیوں سے پوچھ اگر جہاد اسلام دفاعی ہے تو کتی بچہ پھر ہاں جی یہ سارا دین اللہ کا کیسے ہوگا ہر ساری خدائی پر اللہ کا دین کیسے ہوگا اللہ کا دین تو پھر تیرے ملک میں رہے گا ہاں جی آگے تو بڑھ نہیں سکے گا آگے تو کفر کی حکومت ہوگی تو دین انہی کا ہوگا ہاں جی یقون دین و کلّہ بتا رہا ہے اسلام کا جو فریضہ ہے جہاد کا اس کا مطلب دفاعی جہاد نہیں ابتدائی جہاد ہے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں بتاؤ قرآن مجید سے ہے ایسا لطیف رد رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله تو پوچھا کتے بتا اگر جہاد ابتدائی نہیں ہو تو یہ پھر اسلام دوسرے دینوں پر غالب کیسے ہوگا کیونکہ ہمیشہ محکوم محکوم ہوتا ہے محکوم مغلوب ہوتا ہے حاکم غالب ہوتا ہے سمجھ نہیں آئے دوسری بات فرمایا سب تو لوگ تو لوگ جہاں پاؤ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو تو کتے ورنہ اللہ تعالیٰ اگر دفاعی جہاد کا سائل ہوتا تو یہ فرماتا جب تمہاری سرحد پر آئے تو قتل کرو چھوڑ یار مولوی صاحب کیا کر رہے یار اتنا کھل ہاں، کھل گئی گئی کیونکہ ناچیر نے اشارہ دے دیا اب کھل گیا لیکن یہ آیت مبارک جو ہے وہ اس کی تقسیم اس کے اندر تعویل کتی کا بچہ کر جائے گا کر جائے گا کل مرسد امیاں من ارد ملک تم من ارد سلطنت تم سلطنت اگر وہ کہیں کہ یہاں پر خلو سبیلا ہم سے مراد یہ ہے کہ جب آئے تھے تم لڑنے لگے وہ لڑنے کا راستہ چھوڑ دوں گا پھر آپ کو پھنسانا آسان ہے سمجھ لگی جواب اس کا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلو سبیلا ہوم سبیل کی اضافت ان کی طرف سے ہے اور یہ راستہ جو ہے سرحد کا یہ تو تمہارا راستہ ہے نا ان کا راستہ لہذا ان کا راستہ وہی ہوگا جہاں جہاں ان کا گھر جہاں ان کا ملک وہ ان کا راستہ ہے تم ادھر ان کے طرف ہونا جب ایسے کر لیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دینا کیا مطلب پھر ان کو اپنے ملک میں گھومنے رہنے دینا سمجھ نہیں لگی بات کی لیکن بشرف کہ جب یہ کام کر لو گئے بول میاں سمجھ نہیں آئی ایک تو تواتر سے یہ بات ثابت مسلمانوں میں کہ مسلمانوں کے صحابہ کرام باہر فتوحات کرتے رہے یہ دنیا کی تاریخ مسلمانوں میں نہیں کافروں میں بھی مشہور ہے لہذا یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے ہاں، ہاں، ہاں، قرآن مجید کی نصوص علیحدہ اور تواتر جو ہے جو قطعی یقینی چیز ہے وہ معلوم ہوا اچھا جو یہ کتا بھونک رہا ہے دفاعی جہاز کی بات کر رہا ہے یہ انگریزی سازش ہے بکواس ہے سمجھ نہیں آ رہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امام علیہ سنت کی طرف منسوب ہونے والا ایک قبیص جس کو عبد العلیم صدیقی میرٹھی کہتے ہیں نورانی کا باپ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا خلیفہ لیکن خلافت اعلیٰ حضرت ضمانت ایمان اور دین اور حقان سے جو ہے نا وہ نہیں بنتی کہ وہ یعنی موت موت اس کو حق اور دین پر آ جائے ہاں جی اور اور تمام جو ہے نا اس کی ضمانت نہیں بن سکتی ہاں جی بلکہ نبی کی صحابیت نہیں بن سکتی باقی کیا بنے گی سمجھ نہیں آ رہی ارے میرے بھائی یہ منحرفین میں سے تھا اس خبیص نے کیا کیا اس کتے نے انگریز کی خطاب کیا تو اس نے بھی اسلام کا دفاعی جہاد ثابت کیا اسلام کا ابتدائی جہاد جو ہے اس کا دوسرا نام ہے جارحانہ جہاد بولو حملہ آور ہونا ہاں۔ اٹیک اگلے تجارت ڈیفینس بالکل ڈیفینس ارے میرے بھائی جو ملا بغیرت حدیث پڑھا رہے ہیں ان رازوں کو نہیں سمجھتے ایمان سے بتا وہ کتوں کی طرح دفاعی جہاد کی بات کر کے مسلمانوں کا عقیدہ ہی ختم کر دیں گے کہ نہیں ہوئے بتا جب عقیدہ ہی فل ہو گیا کرا اور یہی پڑھاتے ہیں یہ پوچھ لو سب یہی پڑھاتے ہیں یہ حرام زاد شیخ الحدیث یہی پڑھاتے ہیں یہ ابتدائی جہاز نہیں پڑھاتے کیونکہ مسٹر جنا جو ہے یہ اس کی نسل ہیں یہ سارے اور مسٹر جنا کتا جو ہے وہ دفاعی جہاد کی بات کرتا تھا اور اسی دفاعی جہاد کا ہی وہ زور دے کر چلا گیا

جہاد بے وفائی پوری قوم نال بے وفائی کا جہاد کر مولانا نظیر سمجھ نہیں آئی یار شہیدو ایسے پختہ ہوں علم جنہ بادشاہ نال دین پختہ ہوندا ہے لوہے دی لٹ بن جاندا بندہ انہوں آیا ہے اخبار حافظ محمد اخبار کہڑا ہے وقت جب تو مدد دو ہزار لکھ دیتا ہے انیس سو اکاسی میں کے تبلیغی اجتماع میں صدر محفل تھے لاکھوں کے مجمع سے ایسا بصیرت انگیز خطاب کیا کہ لوگ شدت سے دار و قطار رونے لگے یہ سور لکھنے والا اتنا جاہل بچے کا کا بچہ یہ سراسر خلاف جیسے میں مخالف مخالف ہوں ہوں عالمی شدید لیکن نہیں باندھا مخالف نہیں یہ جس جس مجمع اور جس اجتماع کی بات کر رہا ہے جس کے اندر کاغذی نے خطاب کیا تھا اس, اس کا اس کا پس منظر یہ ہے کہ ریوٹ میں جس طرح کے اس وقت بھی عوام الناس بے سمجھ سنی حضرات ان کتوں کی کے پر برگلانے اور ترغیب پر کے اجتماع میں آتے ہیں اسی طرح دو شخص ایسے آئے کے اجتماع میں جنہوں نے رائمنڈ کے اجتماع میں نار رسالت لگانے کے جواب میں یا رسول اللہ پہ ساختہ منہ سے کہہ دیا جب انہوں نے یا رسول اللہ کہا تو ریونڈ والے پتوں نے ان دونوں کو اٹھا لیا خفیہ طریقے سے اٹھا کر لے جا کر ان کے جو اذیت خانے ہیں اس میں ڈال دیا اور سریے داخل کر کر کے ان کو مار دیا میں یعنی انتہائی اذیت ناک طریقے کے ساتھ انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور یہ بات پھر باہر کھل گئی تو اس کے خلاف احتجاج ریلویوں نے جلسہ کیا تھا ہم اس وقت ظاہر تین میں پڑھتے تھے

کانفرنس کا نام تھا اس اجتماع میں اس نے خطاب کیا تھا کادمی نے سمجھ آئی کہ نہیں اس کی بات ہے اور یہ خبیر لکھنے والے نے تبلیغ اجتماع سمجھ آئی بھائی ہاں۔ بن گئی پھر رائے بین نے اجتماع سے غزالی کتاب کے اندر کہتے سنی اس وجہ سے بھائی کوئی بات بھی پڑھو نا تو اپنے پڑھو کو دکھا لیا کرو خالی کروا لی چوک کھٹے دینے کا بس پیو آ جڑا میرا سر کر گیا